یہ سارا معاملہ دیکھیے سوچ کا معاملہ ہے یہی سوچ وہی زندگی یہ سوچ ویسا بیہیویئر تو آپ کی اگر سوچ جو ہے آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ ہو جائے جو کرشن پلان آف گاڈ کے مطابق ہونی چاہیے تو آپ یہاں دنیا میں رہیں گے ہر وقت شکری شکر کرتے رہیں گے میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے یوتھ لل و جنت اور رفالوں اللہ جنت میں داخل کرائے گا جس کی اس نے انٹروڈکشن کروا دیا ہے جس کی پہچان کرا دی ہے تو کہاں پہچان ہوئی ہے یعنی پیراڈائز میں داخل کرے گا جس کی پہلے ہی پہچان کرا دی ہے تو پہچان کہاں ہوئی اس دنیا میں ہوئی آج کی دنیا میں پریزنٹ ورلڈ میں وہ کیسے دیکھیے سب سے پہلی پہچان تو آپ خود ہیں اپنے کو ڈسکور کیجیے اپنے کو ڈسکور کیجیے تو آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے کتنے عجیب غریب طور پر میرے موافق ہے جیسے فرض کی کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ایک ایکسچینج ہو رہا ہے لیکن ایسا ایکسچینج کیا ہوتا ہے کسی دو اسٹارس کے بیچ دو پلینٹ کے بیچ میں یا ماؤنٹین اور اوشن کے بیچ میں دو درختوں کے بیچ میں نہیں ہوتا تو کیسا شکر آپ کو پیدا ہوگا عجیب شکر کہ خدایت کتنا بڑا قریب بڑی چیز تم نے دے دی کہ میں ایکسچینج کر سکتا ہوں جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہی طرح سے جو آج صبح کو جو سین میں دیکھ رہا تھا تو میں اس سین سے کتنا زیادہ انجوائے کر رہا تھا اس میں مجھے معرفت مل رہی تھی لیکن کیا کوئی شعر اور ہاتھی ایسا کر سکتے ہیں اسی سین کو شیر و ہاتھی روزانہ دیکھتے ہیں کیونکہ تو جنگل میں رہتے ہیں لیکن کسی شیر کے ہاتھی کو کچھ پتہ نہیں کسی انیمل کو کچھ پتہ نہیں کیونکہ دیکھیے انیمل کا دو ہی کنسرن ہے جتنے انیمل ہیں سیفٹی اور فوڈ بس اور کچھ نہیں محفوظ رہے دوسرے جانوروں سے اور کھانا ملتا رہے اور کچھ نہیں تو آپ آپ یہاں سوچنا چاہیے آپ کو کہ خدا نے کتنا بڑا درجہ میرا دیا ہے کتنا بڑا درجہ دیا کہ میں نیچر سے انجوائے کر سکتا ہوں ایسے آپ کھانا کھائیں آپ کو اچھا لگتا ہے کھانا طرح طرح کے کھانے انسان نے بنائے ہیں تو بہت آپ اس سے انجوائے کرتے ہیں لیکن کوئی انجوائے نہیں کر سکتا بے شمار البڑی دنیا میں ان کو کھلائیے ان کو چاہیے ویجیٹیرین کھلائیے نان ویجیٹیرین کھلائیے سویٹ کھلائیے آئس کریم کھلائیے کچھ انہیں پتہ نہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ برس ان کے اندر نہیں ٹیسٹ برس صرف آپ کے اندر ہے آپ یہاں بھی کتنا شکر کریں گے آپ کہ خدا نے مجھے ٹیسٹ برس دیے کہ میں جیون سے لطف لے سکتا ہوں اسے انجوائے کر سکتا ہوں آپ سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑی چیز ہے کہ میں تھوڑی دیر میں یہاں سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہوں لیکن اسی میں آپ چڑیا کو بند کر دیجیے تو چڑیا انجوائے نہیں کر سکے گی چڑیا ایک مجھے جیل میں بند کر دیا گیا چڑیا کے لیے ایروپلین پریزن ہے کوئی اس کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مجھے ہوائی جہاز اڑ کر کے ہاتھ وہاں جانا چاہیے یہ سب چیزیں جو انسان انجوائے کرتا ہے ہر چیز میں شکر کا سامان ہے پھر آپ سوچیں کہ یہی چیز جنت میں اور بڑے پیمانے پہ ملے گی انٹرنل لیول پر پرفیکٹ لیول پر آئیڈیل لیول پہ ملے گی تو شکر ہی شکر ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے جنت کا امپرفیکٹ ورژن ہے اور جنت آج کی دنیا کا پرفیکٹ ورژن ہے تو آپ کتنا اگر شکر کریں گے کہ پی ڈیتھ پیریڈ میں خدا نے مجھے یہ دنیا میں رکھا یہاں بھی ساری چیزیں ہیں اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں مجھے جنت پر رکھے گا تو وہاں تو ساری چیزیں بہت ہی ابرڈنٹلی رہیں گی